محمد صلی ہم چھوٹے سال میں پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ایکسرے سال سال پڑھے تھے اس میں ہمارا ایک مرد مارا تھا آئی وی بیماریوں کو روکنے کا مجھے نہیں کو کہتے ہیں بیماریوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے ایک تو بیماری لگ جائے کو چیز کر کے علاج کیا جائے میڈیکل کالج میں شب ہوتا ہے کہ بیماری کو کیسے روکا جا سکتا ہے ایسے ہے کافی مضمون ہے ہر کالج والوں کو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایک بس رکھیں اور اس پہ مختلف سائز کا طلباء کو وجہ کرائیں کارخانوں کا زمیندارے کی جگہوں کا واٹر سپلائی کا تو ہمارے والے جاتے ہیں میں نے بیٹھے سکتی ویٹ کریے آپ کیوں جاتے ہیں میرا خیال تک یہ خیر بھی ہوتے ہیں بخار آپ کو کارخانے میں لے جا کر مزدور کی ورکنگ کنڈیشن بتاتے ہیں اور اس انتراب کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اسباب بیماری کس کے لیے ہو سکتی ہے اس کی ہوتے ہیں ہمارے جو تھے وہ ہمارے پرنسپل بھی تھے اور وہ تھے ریٹائرڈ میجر جنرل تھے آدمی وہ بہت اتنا ایک مطلب سارے پانچ وقت کی نمازی صاحب اور غیر مسلمان نمازی کو میرے لیے بہت ہوتے ہیں گاڑی والی بھی ہوتی ہے غیر کی کم ہوتی ہیں وہ ایسے بڑی عجیب و غریب نئی باتیں کیا کرتے تھے تو میں نے کیسا سنایا میں نے کیسا یہ سنایا کہ فوج کے ایک علاقے میں دستوں کی بیماری تھی مکانی ڈاکٹروں نے اس کو علاج کرنے کی کوشش کی نہ کنٹرول ہوا پھر جو ہے تو اس سے بڑے ڈاکٹروں کی آخر میں جو کہتے انہوں نے ساری فوج کا میں تھا انہوں نے مجھے کنسلٹ کیا میں موقع میں جس جگہ پر گیا میں نے کہا مجھے اپنا باورچی لا کر دکھاؤ باورچی لا کر دکھا سے میں نے کہا کہ آپ دکھاؤ مجھے ہاتھ دکھائے اتنے بڑے بڑے ناخن اسے چھین لے اور اس میل میں میں سلاد اس سے ڈال کر دیتا تھا سلاد میں تقسیم کرتا تھا سلاد میں تقسیم کرتا تھا اور بجو کھاتا تھا اس کو دوستوں کا فائدہ ہو جاتا جو اس کو دست لگ جاتے تھے میں نے کہا کہ اس کو لے جا کر اس کے ناخن کٹواؤ اس کو نہلاؤ بس تمہارا مسئلہ ایک لیکچر ان کو تھوڑا فرسٹ دین پہ اس وقت کو یاد رکھے بیٹے کے واقعے سے بیان کرنے کو یاد رکھے فرسٹ عجیب میں وہ ایک دم بڑے جوش و خروش تھے دن تقریر کیا کرتے تھے لیکچر کرتے تھے جوش و خروش میں کہا کرتے تھے کہ nobody is more up to date than me آئی جی نو باڈی زمین ان کے سبزی صفائی جی لائف ہے کوئی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بامل مسلمان جو ہے یہ زمین کا صاف ستھرا ہے پھر اس میں پرسنل ہائیجین اسلام کے سب بات کرتے تھے ناخنوں کا کاٹنا بغلوں کے بالوں کا ذرے بال کرنا نہانا دھونا سواگ کرنا پر بات کرتے پر جو بھی اثر آتا ہے نا وہ کسی کا فیض ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی؟ جو باورچی جی کا فیض میں نے آپ کو بتایا نا باورچی جی کا فیض ملا امریکہ میں ٹائیفائڈ بخار پھیل گیا انہوں نے اس کی معلومات کی کی تو پتہ چلا کہ ہم جو میکسیکو سے آئی ہوئی بڑی مرکی ہوتی ہے اس کا جو ٹکڑے کر کے سلاد میں کھاتے ہیں اس میں آتا ہے میکسیکو کا فیض آتا ہے جی، ایک آدمی تھا جو یہ جبل نہیں ہوتا بڑا بڑی سزا سے پتھر توڑتے ہیں اور الٹتے ہیں اس کو پھینکتا تھا اوپر ایسے اور داندوں سے پکڑتا تھا ایک آدمی نے اس سے کہا کہ آپ کا کوئی استاد ہے اس کام میں میرا استاد کوئی نہیں لیکن ہوگا سوچ کا ہوگا زمین میں سال میں چلو پھینکو اور پکڑو پھینکا اس کو پکڑا دان ٹوٹ کے جن دان ٹوٹ کے درد ہوئے اس کو یاد کہاں میرا اتنا ساد ہے ایسے میرا ساد ایک بگلا ہے بگلا یہ جہاں پر جیلے پانی ہوں جبے ہوں تو اس میں پرندہ ہوتا ہے لمبا تھا دنیا میں جب میرا استاد ہے اس میں میں نے دیکھا کہ اس سے پانی میں اس نے ڈبکی لگائی مچھلی نکالی اس کو وہ پھینکا اور اس کو پکڑا اس کے ساتھ اس سے میں نے پکڑنے کا طریقہ اس کو پکڑتے ہوئے ہاتھ اس کا سر کو جھکائے فوراً اس کا پریشر میں لڑائی ہو جاتا ہے اور خوش کر کے پکڑے بہت مارتے ہیں لوگ جان چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا ہاں آپ جو ہے آپ نے اپنے استاد کو نہ پہچانا اس کی اور بہتری تھی اس کا جو فیض آتا فیض چل رہی تھی وہ ٹوٹ گئی پکڑو گے لوگ کھا کرتے نا کہ انہوں نے اپنا جو ہے اجارہ داری بنائی ہوئی بارہ سارا شائع ہوئے تو صبح نے کہا جو لوگ جاری ذکر کرنا چاہیں تو یہی بل چھاپا سیکھ کر کریں اور تو کر کریں ہمارے ڈاکٹر صاحب اس نے کہا کہ اس نے ذکر پر اجارہ داری اپنے قائم کی ہوئی ہے یہ جرداری قائم نہیں کی ہوئی ہے یہ حفظ کا عمل ہے نا حفظ کے عمل کی جس میں چار صورتیں یاد کر کے جمعے کی رات کو چار رکاط پڑھنے ہوتے ہیں یہ اجازت جو ہے حضرت علی رضی اللہ سے چلی ہوئی ہے کیونکہ پہلی اجازت اس کی حضرت علی رضی اللہ سے چلی ہوئی اور اجازت دیتے وقت آپ نے فرمایا کہ علی یہ تیرے لیے ہے اور جس کو تو اجازت دے نہیں مطلب کہ آپ کا فیض مبارک جو ہے تریس گزلہ میں کوایا کہ آگے وہ جس کو اجازت دیں گے تو آگے چلے گا کوئی بغیر اجازت کا کہہ سواب ہوگا اثر بھی ہوگا لیکن جو اجازت کا فائدہ ہوگا وہ نہیں اجازت کا فائدہ نہیں ہوگا اور بات یہ ہے کہ پہلے تو کا ساری عمر جو رحمتیں برکتیں ہیں مل رہی ہوتی ہیں یا کوئی الگ اللہ کے کام کرنے کی توفیق ادا دیتا ہے یا کوئی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے تو وہ یہ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی برکت ہے اس بات کہہ دی کہ جیسے فیض کا سیلاب چلتا آ رہا عام یعنی ہاں، کے ذریعے ہوتے ہیں بعض اوقات ذاتی طور سے کا بھی ناقص ہوتا ہے اللہ فضری کو چلا دیتا ہے کسی یعنی ہاں، سے فیض تو خالص ہے اور کوئی آدمی کئی واقعات ہیں کہ لوگوں نے نائل نائل بلکہ فاصل فاضر لوگوں سے مرید ہو گئے ہیں اعتقاد لے کر اور اللہ نے ان کو فیض وہاں سے بھی دے دیا ان کو فیض تو رحمت ہے جو اللہ پاک کی طرف آتا ہے اور وہ آدمی کو مل جائے گا فلو سے نیت آتا ہے بار بار کا بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ فات کا ایک مریض تھا اس کو بڑا افسوس دو ہوا تھا افسوس میں نے حضرت صاحب کی زندگی میں کچھ چیز نہیں سیکھ سکا چلے اب ان کی توفات ہوگی ان کا بیٹا ہے ان کے پاس جا کر فقر گزار کا مجاہدہ کر کے میں کوشش کرتا ہوں کہ جائے ابھی چلا گیا وہ بیٹا کے ساتھ اور بیٹا شرابی سے بات یاد اس کی اپنی مجلس لگتی تھی اس کے گھر پر مجلس لگائی ہوئی تھی اور اپنے ایک نوکر کو بھیجا ہوا تھا شراب منگانے کو نوکر کا نام سمجھنا بہمان نام تو اسے کہا تھا کہ جب اس وقت آ گئے تو دستک دے کر اپنا نام لینا پھر گیا گے چلا گیا وہ چلا گیا لانے کے لیے شراب لانے کے لیے اور یہ پیچھے سے جو مرید باصفا تھا یہ پہنچ گیا پہنچ گیا دروازے پر دستک دی کون ہے تو بولا نہیں کہ مجھے کیا پہچانتے ہوں گے انہوں نے اندر سے آواز عبد الرحمان نے کہا جی سبحان اللہ تو کشف و کمال کا کیا حال ہے یہ میرا نام لے کر پکار دیا مجھے تو انہوں نے اس نام کو نوکر کا بھی نام اس کو بھیجا ہوا اندر ہوا تو وہ نوکر نہیں ہے بلا ہے آئی <laughs> اس بھی آئے ہوئے آپ کس کی آئے ہیں پندرہ جی میں آپ کے والد صاحب کا مریض تھا آپ میں حاضر خدمت ہوا ہوں آپ کے کچھ نظر کرم فرمائے اور میں میرا کام بن منگایا انہوں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں انہوں نے کہا نہیں کہ جی، ہمیں پتا ہے اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ نہیں بنے آپ یہ جھاڑ بھی آنے والا ہے ان کا یا اللہ سے جھاڑ سے دیکھ رہا ہے اسے کہا وہ جاؤ فلنگا ہمارا باغ اس کی خدمت کرو اس کے ساتھ چل پڑا باغ باغ خدمت کر رہا ہے اللہ اللہ کرتا ہے باغ خدمت کرتا ہے تو اس علاقے کے خاص اللہ کے ولی کی وفات ہونے والی تھی اور کا درجہ کسی کو ملنے والا تھا لوگ بڑے انتظار میں تھے تو اس علاقے کے گلا والوں میں مشورہ ہوا کہ ان کا مقام کس کو ملے گا خلاف مالی کام کر رہا ہے اس کے بڑے سلوک کے ساتھ اللہ کے اس سے جب کریوں کی وفات ہوئی اس کا باتم روشن ہوا اور شکریہ کے طور پر دوڑتا ہوا حضرت صاحب کے پاس پہنچا شکریہ ان کا ڈاک ہے بات سے بایا تو جب دیکھا تو واپس آدمی پر الگ کا حضر کے ہوگا ہمارے لیے دعا فرمایا رحم فرمایا الگ اللہ ہمارا کام بھی بنا دیا بات ہے تو اللہ کا بارہ مطالعہ ہے بیچ میں مشاعر طلاق کے ذریعے ہوتے ہیں اور جس چیز کی تاثیر آتی ہے وہ خلوص اور مجاہدہ ہے خلوص ہے اور مجاہدہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک واقعہ بارہ سناتے رہتے ہیں ہمارے پاس کون سا بڑا علم ہے ایک واقعات ہیں ان کو بار بار سنا لیتے ہیں امید ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے رحمۃ اللہ علیہ رات کو خاجد میں اٹھے اور جو خادم تھا اس نے وضو کرایا اور چل پڑے چل پڑے کہ پوری ساتھ چل پڑا پیچھے کہ خادم کہتے ہیں ایک تو زمین دوڑ رہی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایسے بالکل نظارہ بدل گیا جس کا شہر ہم آگے چلے گئے تو وہاں ایک مسجد ایک چھوٹا فوجر ہے اور مسجد کے خانے میں آدمی کے نہلانے کی آواز آ رہی ہے اتنے میں ایک آدمی کو نہلا کر انہیں باہر نکالا کفنوں پر ڈال کر آگے رکھ دیا اور شہر کھڑے ہوئے جنازے سے نماز پڑھا دی ان کے والے ہو گئے آدمی قدم نکالا باہر نکلے گا جیسے میں ساتھ ہوا تو آگے گرجے میں چلے گئے گرجے میں ایک پاک بیٹھا ہوا ہے اور لٹکائی ہوئی ہے تو آگے بڑے سلیم کو پکڑا ہے سر جھٹکا دیا تھا اس کو نکال دیا گلے سے اور ایسے مارا زمین پر توڑ دیا اس کو آدمی سے کہا کہ پڑھ کلمہ پڑھ کر کلو پڑھا اس کو تلقین کر کے ڈاکٹر صاحب پر آ گئے خاطر میں سو پوچھا کہ حضرت صاحب رات کو عجیب حال میں نے دیکھا اور اس سے کچھ رات مجھے سمجھ میں آیا تو کیا بات تھی رات کو تو نے کہا درار کو دراصل موسل شہر چلے گئے بغداد سے موسل موسل چلے گئے موسل کے افزار کی وفات ہو گئی اور جنازہ ہم نے پڑھایا ہاں؟ نظر کا پڑھایا ہم نے اور اس کی جگہ پر دوسرا افضال میں کر رہا تھا تو اس کی جگہ ایک گرجے کے کو اللہ نے قبول فرمایا ہاں؟ باقی اسلائے ناس جائیداد اور چاہے اس کی مکمل تھی ایمان نہیں تھا اس کے پاس ایمان کی ضرورت اللہ نے اچھی فرمائی کلا پڑھ کر اللہ پڑھ کر اچھی فرمائی ایمان کی ضرورت اور بس اللہ تبارک کرم نے اس کو چلا کے ڈال کے مکان میں خواہش کر اس اللہ گنا کرے تو گئے میرے ڈاکٹر صاحب صاحب وہ کواٹ کے ایک دفعہ ہم گئے تھے پیر قابلی صاحب کے مزار پر اجتماع بھی کیا تھا مسجد میں صاحب تھے نہیں تھے کون تو سارے پرانے ساتھی چلے گئے مر گیا سب میں لوگ ہیں اس میں ہم جب گئے تھے کابلی صاحب تھے بڑے عجیب بزرگی اسلطے کے بہت کامل بزرگ گزرے ہیں اور ایم کے خلیفہ ڈاکٹر امیر محمد صاحب ڈاکٹر امیر محمد صاحب کا ڈاکٹر کا آپ لوگوں نے کہا مسئلہ شاہ صاحب بھی پہلے ان کے مریض تھے کئی آپ کو پشاور میں بڑے بڑے افسران چلتے ہوئے دمدار نظر آ رہے ہیں ان سے فیض پائے ڈاکٹر محمد امیر صاحب ڈاکٹر محمد امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سائیوال کے ریلوے اسٹیشن پر جا رہا تھا کہ ایک بڑی عمر کے آدمی ایسے پکڑا کے کپڑے پہنے ہوئے میں نے دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا اور وہ آدمی غائب ہو گیا رش میں آدمی تو غائب ہو گیا رش میں لیکن مجھے بے قرار اور بے چین کر دیا میں سارے اسٹیشن پر پھرا ان کو ڈھونڈنے کے لیے ملے نہیں میں میں کہا میں سفر آگے نہیں کرتا ہوں بزرگوں کو میں ڈھونڈوں گا لیکن وہاں سے میں نکلا اور جو گلی نکل کر جا رہی اسٹیشن پر اسی پر ہوا آگے ایک مسجد آ گئی مسجد میں دیکھا کہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پاس چلا گیا چلا گیا ملاقات ہوئی نے کہا کیا تعارف ہے میں نام بتایا آپ نے کہا کس کے ساتھ تعلق ہے کیا کہ میں نے کہا میرا غلام مرزا غلام احمد قادینی کے ساتھ تعلق ہے کہ میں قادینی تھا میں نے کہا میرا مرزا غلام احمد قادینی کے ساتھ تعلق ہے بس انہوں نے فوراً کہا وہ تو کافر ہے تو میں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا تو پھر آپ اسلام قبول کر دیں ورنہ وہاں کہتے بس وہ کہتے جا رہے ہیں مجھے کھلتی جا رہی بات میں نے کہا پھر کرتے ہیں قبول میں نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے بیت ہو اور بیت کے بعد ان کی ذکر اثر تلکی کروا کہتے ہیں بزرگوں کے صاحب ایسے تھے کہ ان کی زندگی ایسی پاؤں سے ننگے اس مسجد میں آئے مسئلے خلاقے میں مریدین مریضین یہاں پر آئیں گے پہنچیں گے کسی کو اطلاع نہیں کریں گے رات کو کٹائی صبح کی نماز نواز مڑ ملتا کھانے تک کی تکلیف تک کی تکلیف اور سفر کرنا پیدل کی یعنی کرامت تھی کہ میرا پہلا سفر جب مکمل ہوتا تھا کہ کسی ریلوے اسٹیشن پر آنے کے ملاقات تھے اگلے اخبار مجھے بتا دیتے یہاں کرتے کرتے کرتے ڈاکٹر صاحب کامل ہو گئے آخری عمر پشاور میں رہے ہیں یہ پشاور میں رہے ہیں خاندان پینسٹھ چھیاسٹھ میں رہے ہیں اور اس میں کوئی آدمی بھی قریب ہوا ہے بس اللہ میں اس کو مسلط صاحب نے واقعہ بیان کرتے ہیں میں کہا کہ ہمارے ہمارے خاندان سمجھ بیت میں آیا یہاں پر ایک افسر بنگش ایک لیڈر ہوتا تھا وکیل تھا اور سیاسی لیڈر تھا مزدور کسان پارٹی کا دہریا مشہور لیڈر تھا شاید مر گیا ہوگا مر گئے بہت کچھ تو خود لڑایا علاقے میں ہاں جی اس میں کسان پارٹی سے کے علاقے میں مردان میں اور آگے ہریچند کے علاقے میں میں ووٹ اس کا وارث صاحب چار مہینے لگایا ہوا تھا عبد البنگش میں ایک تھا اس نے اس کو غم تھا کہ میرا بیٹا جو ہے یہ مشتبہ ہو رہا ہے تو یہ ڈاکٹر وہ نمیر صاحب کو لے کر آیا کہ بیٹے سے اس کو کراؤں بڑے اللہ والے آدمی ہیں بہت علم علم تھے مارست سے بات کرتے ہیں بہت متفر کرتے ہیں تو لے کر آیا کچہریوں میں لے گیا اپنے بیٹے کو ملانے گے بیٹا ملے نہیں تو میں مسرت صاحب کے والد صاحب پیر شاہ صاحب جو بڑے وکیل تھے ان کے پاس بٹھا دیے کہ پیر صاحب ہمارے حضرت صاحب آپ کے پاس بیٹھیں گے اور میں ذرا بیٹے کو ڈھونڈ کرتا ہوں بیٹا تو ملا نہیں اور انہوں نے شاہ صاحب سے بات کی بس ان کو گھر لے کے بس ان کو نوائی بات ہے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ایسے خروج محبت سے آدمی ہر آگے بڑھے اللہ تبارک کر دینے کو تیار ہے کوئی لینے والا تو ہو نہیں ٹھیک ہے نا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راک دکھلا دکھلائیں کسے راہ رہے اللہ تعالیٰ کرنے کو تیار ہے لینے والا کوئی ہو نہیں بھائی ماں سے ساڑھے آٹھ بجے نماز ساڑھے آٹھ بجے